عمر نے عطا سے انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو اس وقت تک اپنا ہاتھ صاف نہ کرے جب تک اسے اپنی انگلیوں کو خود نہ چاٹ لے یا کسی اور کو نہ چٹوا لے یعنی جسے محبت ہو وہ چاٹ سکتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو چورانوے